اے لوگو یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لہٰذا تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں وہ شیطان دھوکے میں ڈالنے پائے جو بڑا دھوکے باز ہے